پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر تمانیت نازل کی ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناہ ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے